جناب بن تیسار روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن یزید نے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے کہا مجھ سے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ صحابہ کرام رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے جب آپ رکو کرتے تو وہ رکو کرتے جب آپ سمی اللہ حمیدہ کہتے تو وہ سر اٹھاتے اور پھر کھڑے رہتے حتیٰ کہ آپ کو دیکھ لیتے کہ آپ نے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی ہے پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے یعنی سجدہ کرتے سننے ابو تابوت حدیث نمبر 622